الاخلاص شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کے برابر کا نہیں